بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر دانیال خان آپ کی خدمت میں سسٹمز پروگرامنگ کے کے لیکچر ساتھ حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈی ایم اے کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایم اے ایک کنٹرولر ہے ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں directly from memory to input output device یا input output device to memory اس کی مدد سے آپ کو جو فیسلٹی حاصل ہوتی ہے جو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ آپریشن پرفارم کیا جا سکتا ہے ان سنگل بس سائیکل اگر یہی آپریشن سی پی یو کے تھرو پرفارم کیا جائے تو آپ کو دو بس سائیکلز ریکوائرڈ ہوں گی فرسٹ بس سائیکل فرام اگر سے آپ آؤٹ پٹ پرفارم کر رہے ہیں تو فرام میمری ٹو پروسیسر اور next bus cycle from processor to input output port جبکہ ڈی ایم اے کو یوز کرتے ہوئے کیونکہ input output ports اور میمری دونوں بس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ سنگل بس سائیکل کے اندر ہی یہ آپریشن پرفارم کر سکتے تھے ہم نے دیکھا لاسٹ لیکچر کے اندر کہ یہ آپریشن کس طرح سے پرفارم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ڈی ایم اے کس طرح کے کنٹرول سگنل جنریٹ کرتا ہے ڈی ایم کے ساتھ کس طرح سے انٹرفیس ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ جب ڈی ایم اے اپنا بس سائیکل پرفارم کرنے لگتا ہے ڈی ایم اے اپنا سائیکل پرفارم کرنے لگتا ہے چاہے وہ ریڈ سائیکل ہو چاہے وہ رائٹ سائیکل ہو تو وہ پروسیسر کو ایک سگنل سینڈ کرتا ہے جو کہ ہولڈ کا سگنل ہے جس کے ریزلٹ میں اگر پروسیسر کے پاس اس سے ہائر پریسیڈینس کا سگنل اویلیبل نہیں ہے تو پروسیسر بس کا کنٹرول رولنکوش کر دے گا فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلا جائے گا اور بسز کا کنٹرول ڈی ایم اے کے پاس آ جائے گا ڈی ایم اے آپ بس کے اوپر جتنے بھی ڈیٹا بس کے ایڈریس بس کے کنٹرول بس کے جتنے بھی سگنلس ہیں وہ جنریٹ کرے گا کنٹرول بس کے جو سگنلز ہیں جن میں سے ایک سگنل آئی او ایم بار کا سگنل ہے ایک ریڈ کا سگنل ہے اور ایک رائٹ کا سگنل ہے ان سگنلز کو وہ ٹرانسلیٹ کرے گا into four different signals IO read IO write memory read اور میمری رائٹ اور اگر آپ ریڈ سائیکل پرفارم کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر میمری ریڈ ہوگی میمری ریڈ کا سگنل انیبل ہوگا اور آئیو رائٹ کا سگنل انیبل ہوگا اور اگر آپ رائٹ سائیکل پرفارم کر رہے ہیں اس کیس کے اندر میمری رائٹ ہو رہی ہے میمری رائٹ کا سگنل انیبل ہوگا اور آئیو ریڈ کا سگنل انیبل ہوگا اس طرح سے ریڈ یا رائٹ سائیکلز پرفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی ایم اے کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ direct memory to memory data transfer perform کر سکے اس کیس کے اندر اگر وہ direct memory to memory data transfer perform کر رہا ہے تو of course D M A دو بس سائیکل کنزیوم کرے گا کیونکہ memory at a time for read اور اینڈ فار رائٹ انیبل نہیں کی جا سکتی وہ ایک وقت میں یا تو ریڈ کے لیے انیبل کی جائے گی یا رائٹ کے لیے انیبل کی جائے گی لیکن memory to memory transfer D M A کے تھرو پرفارم کیا جا سکتا ہے یہ اس کی ایک کیپیبلٹی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس کو D M A cycle perform کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ڈی ایم اے کو اکوائر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ hardware by means of hardware ایک ہارڈ ویئر سگنل جنریٹ کرتا ہے جو کہ ڈی ایم اے کو جاتا ہے وہ کہلاتا ہے ڈی ایم اے ریکویسٹ کا ڈی آر کیو سگنل ہوتا ہے ایک ڈی ایم اے کے اندر ایسے فور سگنل ہوتے ہیں D R Q zero D R Q one two and three اسی لحاظ سے ڈی ایم اے کے اندر فور چینل ہوتے ہیں ہر چینل جو ہے ایک سکسٹی فور کلو بائٹ کا ٹرانسفر پرفارم کر سکتا ہے اور جب D M A request signal آتا ہے ڈی ایم اے کے پاس تو D M A microprocessor کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مائکرو پروسیسر اگر ہولڈ ہو جاتا ہے تو مائکرو پروسیسر واپس ڈی ایم اے کو ہولڈ اکنالج کا سگنل سینڈ کرتا ہے جس کے ریزلٹ میں ڈی ایم اے اس input output device کو واپس ڈی ایم اے اکنالج کا سگنل سینڈ کرے گا اور ڈی ایم اے اکنالج کا جب سگنل سینڈ کرے گا اس کے بعد بسز کا کنٹرول ڈی ایم اے کے پاس آ جائے گا اور D M A directly data transfer کر سکے گا from I memory to I whatever اگر ان پٹ کے لیے پرفارم کرنا ہے یا آؤٹ پٹ کے لیے آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کرنا ہے جس کسی کیس کے لیے بھی پرفارم کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی ڈی ایم اے کو پروگرام کرنا پڑے گا آج کے لیکچر کے اندر ہم ڈی ایم اے کی کچھ اور خصوصیت خصوصیات ڈسکس کریں گے کچھ اور اس کے بارے میں ہم چیزیں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈی ایم اے کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے ایک اسٹینڈرڈ پی سی کے اندر ایک ڈی ایم اے نہیں لگے ہوتے دو ڈی ایم اے ہوتے ہیں اور ان دونوں ڈی ایم اے کو کیسکیٹ کیا گیا ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے کیس میں دیکھا تھا کہ دو پروگرامیبل کنٹرولر لگے ہوئے ہیں اور ان دو پروگرامیبل کنٹرولر کو کیسکیٹ کیا گیا اسی طرح سے دو ڈی ایم اے لگے ہوئے ہیں دونوں کو کیسکیٹ کیا گیا اور دونوں کو انیبل کر کے یہ پاسبل ہے کہ آپ سکسٹین بٹ ٹرانسفر پرفارم کر سکیں ادروائز ایک ڈی ایم اے جو ہے اس کی کیپیبلٹی کے اندر ایٹ بٹ ٹرانسفر ہے تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ڈی ایم ایز کس طرح سے کیسکیٹ کیے جاتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلیو ڈی ایم اے ہے اور ایک ماسٹر ڈی ایم اے ہے دونوں ڈی ایم ایز کے four D M A request signals ہیں اور four D M A acknowledge signal ہے ڈی ایم اے ریکویسٹ اس کا ایک ان پٹ سگنل ہے اور ڈی ایم اے اگنالج اس کا آؤٹ پٹ سگنل ہے جس طرح آپ سلیو ڈی ایم اے کے اندر دیکھ سکتے ہیں D R E Q zero سے لے کے D R Q e three تک اس کے تھری ان پٹ ہیں سے کوئی ایک پٹ آؤٹ پٹ وائس ہے اگر وہ ڈی ایم اے کو یوز کرنا چاہتا ہے ڈی ایم اے کو اکوائر کرنا چاہتا ہے تو وہ سگنل سینڈ کرے گا تو two D M A request signal D M A request کے کیس کے اندر جب یہ ڈی ایم اے کو سگنل ملے گا تو ڈی ایم اے پروسیسر کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرے گا اگر یہ signal master D M A کو سینڈ کیا گیا جس طرح سے آپ فگر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر ڈی ایم اے کے D R Q two signal کو ایک سگنل ان پٹ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ input output device master D M A کے چینل ٹو کو اکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کیس کے اندر master pick master D M A جو ہے یہ ہولڈ کا سگنل جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا جب یہ ہولڈ کا سگنل جنریٹ کرے گا تو اس کے ریزلٹ میں اگر سی پی یو کے پاس کوئی ہائر پرائرٹی سگنل نہیں ہے تو سی پی یو بسز کا کنٹرول رولنگ کر دے گا C P U floating state کے اندر چلا جائے گا وہ ایسے ہو جائے گا ایز اف کہ وہ باسز سے ڈسکنیکٹڈ ہے اور واپس ڈی ایم اے کو وہ اکنالجمنٹ سینڈ کرے گا کہ سی پی یو اس وقت فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلا گیا اور اب باسز کا کنٹرول ڈی ایم اے کے پاس ہے ایسا وہ ہولڈ اکنالج کے سگنل کی مدد سے کرے گا اور اس طرح سے اب کنٹرول جو ہے ماسٹر ڈی ایم اے کے پاس آ گیا ہے اور ماسٹر ڈی ایم اے جو ہے اب وہ بسز کے اوپر اپنے سگنل سینڈ کر سکتا ہے ایڈریس بس بس بس ڈیٹا اور کنٹرول تینوں بسز کو وہ کنٹرول کر کے جو بھی اس نے ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کرنا ہے وہ اکارڈنگلی پرفارم کر سکتا ہے اس کا چینل جس قسم کے بھی ڈیٹا ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے چینل ٹو جو ہے اس کیس کے اندر اس پرٹیکولر کیس میں چینل ٹو جس قسم کے بھی ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے پروگرام کیا گیا اس طرح کا data transfer D M A start کر دے گا دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کوئی ایک device slave D M A کو اپنی ریکویسٹ سینڈ کرے جس طرح سے آپ اس ڈائگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک device slave D M A کے چینل ٹو کے لیے ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے یہ request slave D M A کے D R Q two line کے اوپر آ رہی ہے اس کے ریزلٹ میں یہ والا ڈی ایم اے ہولڈ کا سگنل جنریٹ کرے گا ہولڈ کی ریکویسٹ جنریٹ کرے گا اور یہ ریکویسٹ ان پٹ بن رہی ہے ماسٹر ڈی ایم اے کے D M A request line zero کی یعنی کہ اس کیس کے اندر یہ جو ریکویسٹ ہے یہ کیسکیٹ ہو رہی ہے جب سلیو کو کوئی ڈی ایم اے ریکویسٹ آئی ہے اس کے ریزلٹ میں یہ ریکویسٹ پراپوگیٹ ہو کے ماسٹر ڈی ایم اے کو جا رہی ہے اور ماسٹر ڈی ایم اے پھر آگے سی پی یو کو ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے ہولڈ کرنے کی جس کے ریزلٹ میں سی پی یو ہولڈ ہو جائے گا اگر ہولڈ ہو جاتا ہے تو واپس ہولڈ اکنالج کا سگنل آئے گا اور یہ ہولڈ اکنالج کا سگنل ماسٹر کو آئے گا اور ماسٹر واپس یہ سگنل سلیو کو دے گا D M A acknowledge zero کی لائن کے تھرو اور یہ سلیو کی ہولڈ اکنالج کی لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس طرح سے سلیو کو بھی ہولڈ اکنالج کا سگنل ریٹرن ہو جائے گا اس طرح سے یہ input output device D M A کو ریکویسٹ کر سکتا ہے اس کیس کے اندر دونوں ڈی ایم اے کو پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک پروگرامنگ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اگر دونوں کو آپ پروگرام کرتے ہیں تو دونوں کو پروگرام کر کے آپ سکسٹین بٹ کا ٹرانسفر پرفارم کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ بھی آپشن اویلیبل ہے کہ آپ اس طرح سے کیسکیٹ کر کے دونوں ڈی ایم اے کو پروگرام کر کے سکسٹین بٹ کا ٹرانسفر پرفارم کر سکیں کیونکہ ایک ڈی ایم اے کے اندر کیپیبلٹی ہے to perform transfer of eight bit جب دونوں ڈی ایم ایس کو آپ نے کنکرنٹلی پروگرام کیا ہے اور سرٹن پروگرامنگ ٹیکنیکس ہم اپلائی کر کے ان کو اس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں تاکہ سکسٹین بٹ کا ٹرانسفر پرفارم ہو تو اس طریقے کار کو کہتے ہیں کیسکیڈنگ یہ کیسکیڈنگ ہے of two D M As جس کی مدد سے آپ memory to input output یا input out to memory data transfer کر سکیں گے ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ ڈسکشن ہے about D M A interfacing and about D M A cascading D M A کو مائکرو پروسیسر کے ساتھ سی پی یو کے ساتھ کس طرح سے انٹرفیس کیا جاتا ہے اس کے پاس کس طرح سے باسز کا کنٹرول آتا ہے اور جو دوسری ہم نے چیز ڈسکس کی ہے کہ آپ دو ڈی ایم اے کو کس طرح سے کیسکیٹ کر سکتے ہیں اور کیسکیٹ کرنے کا کیا ایڈوانٹیج ہے کہ ایک ڈی ایم اے جو ہے وہ ایٹ بٹ ٹرانسفر پرفارم کرتا ہے اگر دو ڈی ایم اے کو آپ کیسکیٹ کر لیں تو اس طرح سے دو, دونوں ڈی ایم ایس کو پروگرام کر کے آپ بٹ کا ٹرانسفر بھی پرفارم کر سکتے ہیں اب ہم ڈی ایم اے کی پروگرامنگ کی طرف آتے ہیں ہم نے ڈی ایم اے کی یہ انٹرفیسنگ اور کیسکیڈنگ اس لیے ڈسکس کیا ہے کیونکہ یہ کلوزلی لنکڈ ہے ود پروگرامنگ ٹیکنیکس جو کہ ڈی ایم اے کو پروگرام کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں ہم نے جس طرح پہلے بھی بات کی تھی کہ سسٹم پروگرامنگ کے اندر جو میجر ڈفرنس ہے as compare to application programming وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن پروگرامنگ کے اندر آپ کو ہارڈ ویئر نالج ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سسٹم پروگرامر بننے کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر نالج ہونا لازمی ہے تو یہی وہ ہارڈ ویئر نالج تھا جو کہ آپ کو ریکوائرڈ ہے ڈی ایم اے کو پروگرام کرنے کے لیے اب ہم پروگرامنگ ماڈل کی بات کرتے ہیں کہ ڈی ایم اے کو ہم کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں ڈی ایم اے کو پروگرام کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں کچھ بیسکس ہیں اگر آپ ان بیسکس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کامیابی سے ڈی ایم اے کو پروگرام کر لیں گے اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم انہی بیسکس کو ڈسکس کرتے ہیں جس طرح آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ D M A has four channels یعنی کہ ڈی ایم اے کے پاس فور چینلس ہیں جس طرح سے آپ نے پریویس سلائیڈ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ ہر ڈی ایم اے کے پاس فور ان پٹ سگنل ہیں اور ان کے correspondingly four output signal ہیں جو کہ input signal D M A request کے سگنل ہیں ہر ریکویسٹ کا سگنل ایک چینل کو کارسپونڈ کرتا ہے اب یہ چینل کیا چیز ہے ڈی ایم اے کے ساتھ نمبر آف ڈیوائسیز کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں اور وہ نمبر آف ڈیوائسیز ایک ہی ڈی ایم اے کو ہو سکتا ہے کہ شیئر کر رہے ہوں اور ایک ڈی ایم اے کے ساتھ میکسیمم کتنے ڈیوائسیز کنیکٹ کیا جا سکتے ہیں فور ڈیوائسیز کنوینشنلی کنیکٹ کیا جا سکتے ہیں اب وہ فور ڈیوائسیز ایک ہی ڈی ایم اے کو شیئر کر رہے ہیں کس چیز کے تھرو شیئر کر رہے ہیں چینلس کے تھرو شیئر کر رہے ہیں ڈی ایم اے کے کس ریسورس کو اکوائر کر رہے ہیں چینل کو اکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ایک چینل کے تھرو ایک ڈیوائس جو میکسیمم ٹرانسفر پرفارم کر سکتا ہے وہ ہے آف 64 فور کلو بائٹ یعنی کہ ایک وقت میں ایک چینل کو پروگرام کر کے 64 فور کلو بائٹ کا ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے چینل میں بھی کنکرنٹلی پروگرام کیے جا سکتے ہیں لیکن جو ٹرانسفر ہوگا وہ کنکرنٹ نہیں ہوگا ایک وقت میں ایک چینل کے تھرو ہی ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور ایک چینل جو ہے اس کو عام طور پہ ایک ڈیوائس نے اکوائر کیا ہوا ہوگا پھر نیکسٹ جو اس کے اندر کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر چینل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ایک بیس رجسٹر ہے بیس رجسٹر کے اندر آپ کیا چیز لوڈ کریں گے آپ اسٹارٹنگ ایڈریس لوڈ کریں گے جس کسی میموری ایڈریس سے ڈیٹا ریڈ کرنا اسٹارٹ ہوگا یا جہاں پہ ڈیٹا رائٹ کرنا آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میموری ایریا کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے جو بیس ایڈریس ہے وہ بیس رجسٹر کے اندر پلیس کیا جائے گا اور جتنے بائٹس آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس میموری ایریا سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا رائٹ کرنا چاہتے ہیں جتنے بائٹس آپ ریڈ یا رائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کاؤنٹ رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اگر ہم ایٹی ایٹی سکس کی بات کرتے ہیں تو ایٹی ایٹی سکس کی جو ایڈریس بس ہے وہ ٹوینٹی ویٹ کی ہے یا پھر ایٹی ٹو ایٹ سکس کی بات کرتے ہیں ایٹی ٹو ایٹ سکس کی address bus twenty four bit کی ہے لیکن جو یہ رجسٹرز ہیں یہ سکسٹین بیٹ کے رجسٹرز ہیں تو ان 16 بٹ کے رجسٹرز کے اندر ایک 24 بٹ کی ویلیو کس طرح سے سٹور کی جا سکتی ہے بیس رجسٹر جو ہے یہ ایک 16 بٹ کا رجسٹر ہوتا ہے جو 24 بٹ ایڈریس ہے اس کو بریک اپ کر لیا جاتا ہے یا 20 بٹ ایڈریس ہے اس کو بھی بریک اپ کر لیا جاتا ہے جو لوور 16 بٹس ہیں وہ بیس رجسٹر کے اندر لوڈ ہوں گے جو ہائر 4 بٹس ہیں جس کو کہ نیبل کہا جاتا ہے یا ہائر 8 بٹس ہیں وہ کسی اور رجسٹر کے اندر لوڈ ہوں گے جس طرح سے آپ نے لاسٹ لیکچر کے اندر انٹرفیسنگ کے اندر دیکھا تھا کہ ایک لچ بی یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہائر فور بٹس پڑے ہوتے ہیں اس بی کے اندر آپ ہائر فور بٹس پروگرام کریں گے جو لوور سکسٹین بٹس ہیں وہ بیس رجسٹر کے اندر پلیس کیے جائیں گے اور جو ہائر فور بٹس ہیں یا ہائر ایٹ بٹس ہیں اگر ایڈریس بس ٹوینٹی فور بٹ کی ہے وہ higher eight bits latch B کے اندر پلیس کیے جائیں گے یہ ڈی ایم اے پروگرامنگ سے ریلیٹڈ موسٹ امپارٹینٹ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ نے ڈی ایم اے کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کرنا ہے تو آپ ڈی ایم اے کو ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے کیونکہ ایڈریس کا سائز بڑا ہے 24 بٹ ہے لیکن 24 بٹ رجسٹر نہیں ہے ڈی ایم اے کے اندر تو اس ایڈریس کو بریک اپ کیا جا رہا ہے لوور پارٹ بیس رجسٹر کے اندر پلیس کیا جا رہا ہے ہائر پارٹ لیچ بی کے اندر پلیس کیا جا رہا ہے اور مور اوور آپ کاؤنٹ بھی اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ کتنے بائٹس ٹرانسفر کیا جائیں گے پھر اب آپ نے ایڈریسز تو اسپیسیفائی کر دی اور کاؤنٹ اسپیسیفائی کر دیا اس کے بعد آپ نے یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ڈی ایم اے میں سے ریڈ ڈی ایم اے جو ہے وہ ریڈ سائیکل پرفارم کرے گا یا رائٹ سائیکل پرفارم کرے گا یا پھر memory to memory transfer perform کرے گا تو ایسا بھی آپ اسپیسیفائی کریں گے یہ موڈ رجسٹر کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اور یہ بھی اسپیسیفائی کریں گے کہ آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ کون سے چینل کو پروگرام کر رہے ہیں جب ایک چینل اس طرح سے پوری طرح سے پروگرام ہو گیا اس کے سارے رجسٹر تیار ہو گئے ہر رجسٹر کے اندر اپروپریٹ سوٹیبل ویلو جو بھی لاجیکل ویلو ہے وہ پلیس کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے ڈی ایم اے کو سٹارٹ کرنا یعنی کہ ڈی ایم اے کو سوئچ آن کرنا ہے ایک طرح سے تو اس کو سوئچ آن کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا ٹرانسفر سٹارٹ کر دے اس کے لیے ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرتے ہیں اب یہ ڈی ایم اے کو جو ریکویسٹ کی جا رہی ہے یہ by means of hardware بھی کی جا سکتی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے ڈی ایم اے ریکویسٹ کے سگنل تھرو اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ تھرو سافٹ ویئر بھی کی جا سکتی ہے آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ تھرو سافٹ ویئر کس طرح سے کی جا سکتی ہے ابھی ہم نے D M A programming model discuss کیا ہے کہ ڈی ایم اے کو پروگرام کرنے کے لیے آپ کو کیا کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے ضروری ہیں یہ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ میں گئی ہوگی اب یہاں سے آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے پروگرام کرنی ہے تو ہمیں ان رجسٹرز کا بھی پتا ہونا چاہیے جن رجسٹرز کو ہم نے ایکسس کر کے جن کے تھرو یہ چیزیں ڈی ایم اے کے چینلس کے لیے پروگرام کرنی ہے تو نیکسٹ ہم یہی ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ڈی ایم اے میں وہ ایسے کون سے رجسٹرز ہیں اور ان رجسٹرز کو کیسے ایکسس کیا جا سکتا ہے ہم ڈی ایم اے کے انٹرنل رجسٹرز کی بات کرتے ہیں ڈی ایم اے کے اندر اس طرح سے ٹوینٹی سیون انٹرنل ہیں اور کچھ ایسے رجسٹرز ہیں جو کہ جنرل ہیں جو کہ تمام چینلز کو کورسپونڈ کرتے ہیں اور کچھ ایسے رجسٹرز ہیں جو اسپیسیفک چینلز کو کورسپونڈ کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم ان رجسٹرز کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ان کا کتنا کاؤنٹ بنتا ہے اور ان کا کیا پرپز ہے اور کس کس پرپز کے لیے یہ ویریس رجسٹرز یوز کیا جاتے ہیں آئیے یہ سلائیڈ دیکھتے ہیں آپ اس سلائیڈ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایم اے کے اندر سکسٹین بٹ رجسٹرز بھی ہیں اور ایٹ بٹ رجسٹرس بھی ہیں کیونکہ ایک ڈی ایم اے کے اندر فور چینلز ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چینل کو کارسپونڈنگ کچھ رجسٹرز ہیں جو ایسے رجسٹرز ہیں جو اسپیسیفکلی ہر چینل کے لیے ہیں ان کا کاؤنٹ فور ہے فور ایسے رجسٹر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر اسٹارٹنگ ایڈریس ہے ہر چینل کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے ہر چینل کا اپنا انڈیویجل رجسٹر ہے تو اس لحاظ سے ایک ڈی ایم اے کے اندر ایسے فور رجسٹر گے جس کے اندر آپ اسٹارٹنگ ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے اور جس طرح سے ہم نے ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے جس کو کہ ہم بیس ایڈریس کہتے ہیں وہ اس کے لیے ڈی ایم اے کے اندر سکسٹین بیٹ کا رجسٹر اویلیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر کہ اس کی سکسٹین بیٹ ہے اسی طرح کاؤنٹ ہے کیونکہ ایک چینل کے through sixty four kilo bytes کا ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے sixty four kilo to two raise to the power sixteen تو جو کاؤنٹ رجسٹر ہے وہ بھی سکسٹین اور ہر چینل کے پاس اپنا ایک کاؤنٹ رجسٹر ہے اس طرح سے ایک ڈی ایم اے ڈیوائس کے اندر فور کاؤنٹ ہوں گے پھر آپ کے پاس ایک اور رجسٹر ہے جو کہ کرنٹ ایڈریس رجسٹر کہلاتا ہے کرنٹ ایڈریس رجسٹر کی مدد سے آپ ایک طرح سے ڈی ایم اے کا اسٹیٹس پتا کر سکتے ہیں کہ ڈی ایم اے اس وقت کون سے پرٹیکولر بائٹ کو ڈیٹا ٹرانسفر کرا رہا ہے تو یہ ایسا رجسٹر ہے جو کہ یوز ہوتا ہے ایک طرح سے ڈی ایم اے کا اسٹیٹس یا ایک چینل کا اسٹیٹس پتا کرنے کے لیے کہ اس چینل کے تھرو اس وقت کون سا ایڈریس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اس رجسٹر کو ریڈ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرٹیکولرلی اس وقت کرنٹ کیا ایڈریس چل رہا ہے within D M A جس کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم ہو رہا ہے تو ہر چینل کے لیے اسی طرح سے ایک انڈیویجل کرنٹ ایڈریس رجسٹر ہے اس لحاظ سے یہ فور رجسٹر بن جاتے ہیں اور سکسٹین بٹ کا یہ رجسٹر ہے پھر اسی طرح سے کرنٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے چینج ہوتا ہے جوں جوں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے کاؤنٹ بھی کی ویلو بھی ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے ڈیکریمنٹ ہو رہی ہوتی ہے الٹیمیٹ جب کاؤنٹ زیرو رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایم اے نے ٹرانسفر پورا کر دیا ہے تو یہ بھی ڈی ایم اے کا اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے یہ رجسٹر یوز ہوگا ہر چینل کے لیے یہ انڈیویجل رجسٹر اویلیبل ہے اور اس کا سائز بھی 16 بٹ ہے اکارڈنگلی پھر ایک رجسٹر ہے یہ ٹیمپرری ایڈریس رجسٹر ہے اور ایک ٹیمپرری کاؤنٹر رجسٹر ہے یہ ڈی ایم اے کی انٹرنل ورکنگ کے لیے انٹرمیڈیٹ ورکنگ کے لیے یہ رجسٹر پھر ایک اور رجسٹر ہے جس کو پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ ہے وہ اسٹیٹس رجسٹر ہے یہ ایک ایٹ بٹ کا رجسٹر ہے اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اور اس کے ہر بٹ کا کیا میننگ ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ رجسٹر جس کا نام سے ظاہر ہے کہ ڈی ایم اے کا اسٹیٹس گیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا نیکسٹ جو رجسٹر ہے یہ کمانڈ رجسٹر ہے نام سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ موسٹ امپارٹینٹ رجسٹر ہے ڈی ایم اے اور اس کی مدد سے آپ ڈی ایم اے کی جو بیسک پیرامیٹرز ہیں ان کو پروگرام کریں گے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کمانڈ رجسٹر کی مدد سے آپ ڈی ایم اے کو کیا پیرامیٹرز اسپیسیفائی کرتے ہیں پھر انٹرمیڈیٹ میمری رجسٹر ہے آپ کو بتایا ہے کہ ڈی ایم اے جو ہے وہ memory to memory data transfer بھی کر سکتا ہے جب وہ memory to memory data transfer کر رہا ہے تو اس رجسٹر کو وہ انٹرمیڈیٹلی یوز کرتا ہے یہ رجسٹر ایٹ بٹ کا رجسٹر ہے پھر موڈ رجسٹر ہے یہ اسپیسیفک ہر چینل کے لیے اپنا ایک رجسٹر ہے تو اس لحاظ سے فور موڈ رجسٹرز ہیں اور ان کا سائز ایٹ بٹ ہے اس کے اندر آپ ڈی ایم اے کا موڈ اسپیسیفائی کریں گے اور اس رجسٹر کا کیا میننگ ہے یہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں پھر ماسک رجسٹر ہے ماسک رجسٹر یوز ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ایک ماسک رجسٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ کسی انٹرپٹ کو کسی ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو ماسک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ڈی ایم اے ریکویسٹ کو بھی ماسک کر سکتے ہیں ماسک رجسٹر یوز کرتے ہوئے انفیکٹ دو ماسک رجسٹر یوز ہوتے ہیں ہم اس ماسک رجسٹر کا جو میننگ ہے وہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں اور اسی طرح سے ریکویسٹ رجسٹر ہے آپ کو بتایا تھا ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرنے کے لیے ایک جو طریقہ ہے وہ ہارڈ ویئر اورینٹیڈ ہے کہ directly D M A request line کے اوپر ریکویسٹ سینڈ کی جائے اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ سافٹ ویئر اورینٹیڈ طریقہ ہے اگر سافٹ ویئر اورینٹیڈ میتھڈ کے تھرو آپ ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کر رہے ہیں تو یہ والا رجسٹر یوز کیا جائے گا یہ والا بھی ایٹ بٹ رجسٹر ہے اور اس کی مزید اسپیسیفکیشن ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ابھی تو یہ انٹرنل رجسٹرز کی بات ہوگی کہ ٹوٹل کتنے انٹرنل رجسٹرز ہیں ان کی مزید اسپیسیفکیشنس ابھی تھوڑی دیر تک ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ڈی ایم اے کی کچھ اور چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ادر وائز بھی D M A various modes کے اندر ورک کر سکتا موڈ رجسٹر کے اندر آپ یہی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ڈی ایم اے کو کس موڈ کے لیے یوز کرنا یہ ویریس موڈس کیا ہیں اور ان کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان موڈس کا یہ ہم اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھتے ہیں یہ والی slide three D M A modes list کر رہی ہے بلاک ٹرانسفر سنگل ٹرانسفر اور demand transfer block transfer mode کے اندر اگر ڈی ایم اے کو آپ نے پروگرام کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ڈی ایم اے کو ریکویسٹ ملتی ہے D M A C P U کو آ کے ہولڈ کی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اور اگر C P U hold state کے اندر چلا جاتا ہے فلوٹنگ اسٹیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو بسز کا کنٹرول ڈی ایم اے کے پاس آ جاتا ہے اگر تو بلاک ٹرانسفر موڈ یوز کیا جا رہا ہے تو جب تک ڈی ایم اے پورا کا پورا بلاک ٹرانسفر نہیں کر لیتا بسز کا کنٹرول واپس سی پی یو کو نہیں مل سکتا یعنی کہ ونس ڈی ایم اے نے بسز اکوائر کر لی ہیں C P U floating state کے اندر آ گیا ہے اب پورا بلاک ٹرانسفر ہوگا تبھی بسز واپس بسز کا کنٹرول واپس سی پی یو کے پاس آئے گا اور تب تک سی پی یو جو ہے ایک طرح سے ڈسیبلڈ رہے گا جب تک کہ پورے کا پورا بلاک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہو جاتا جس بلاگ ٹرانسفر کے لیے ڈی ایم اے کے کسی چینل کو پروگرام کیا گیا اس طرح سے اس ٹرانسفر کے دوران سی پی یو کی ورکنگ یا میموری ایکسس جو ہے سی پی یو کی رک جاتی ہے دوسرا جو موڈ ہے وہ سنگل موڈ ہے سنگل موڈ کے لیے اگر آپ نے ڈی ایم اے کو پروگرام کیا ہے تو اس کیس کے اندر جب بھی ڈی ایم اے کو ریکویسٹ آتی ہے تو ڈی ایم اے ایک سنگل بائٹ یا ایک سنگل ورڈ ٹرانسفر کرے گا اور بائٹ یا ورڈ ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ بسز کا کنٹرول واپس سی پی یو کو دے سکتا اور پھر نیکسٹ ریکویسٹ آنے پہ ہی ایک نیکسٹ بائٹ کو ٹرانسفر کرے گا مین وائل جب تک وہ نیکسٹ بائٹ کو ٹرانسفر نہیں کرتا جن ویلیوز کے ساتھ آپ نے ڈی ایم اے کو پروگرام کیا تھا وہ ویلیوز ڈی ایم اے کے رجسٹرز کے اندر اس چینل کے رجسٹرز کے اندر ریٹینڈ رہیں گی اور نیکسٹ ریکویسٹ کے اوپر ہی اس کے اندر اکارڈنگلی چینج آئے گا جب ایک اور بائٹ ٹرانسفر کیا جائے گا تو اگر سلو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈائسز ہیں تو اس کیس کے اندر سنگل ٹرانسفر موڈ جو ہے وہ زیادہ فیزیبل ہے as compare to block transfer mode اگر سلو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے اس کا ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہوتا اور آپ بلاک ٹرانسفر موڈ کو یوز کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر سی پی یو کافی دیر تک ڈسیبلڈ رہے گا بسز کا کنٹرول نہیں حاصل کر سکے گا اور سی پی یو کا ٹائم ویسٹ ہوگا جبکہ سنگل ٹرانسفر موڈ کے اندر ایک بائٹ ٹرانسفر کرتے ساتھ ہی واپس سی پی یو کو کنٹرول مل سکتا ہے اور سی پی یو اپنی کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ڈیمانڈ ٹرانسفر بہت سملر ہے with single transfer single transfer کے اندر ریکویسٹ آئی ریکویسٹ کے ساتھ ایک بائٹ ٹرانسفر ہوگا لیکن ڈیمانڈ ٹرانسفر کے اندر پاسبل ہے کہ ایک سے زائد بائٹ ٹرانسفر ہوں آپ کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ کس طرح سے آتی ہے ڈی ایم اے کو کس طرح سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے ایک ہارڈ ویئر سگنل کی مدد سے ریکویسٹ کیا جاتا ہے جب وہ ہارڈ ویئر سگنل ہائی ہوتا ہے تو اس کے ہائی ہونے کے اوپر ایکٹیو ہائی ہونے کے اوپر ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے اور اس ریکویسٹ کے ریزلٹ میں C P U buses relinquish کر دیتا ہے اب جب تک یہ ریکویسٹ ہائی رہے گی تب تک بائٹس ٹرانسفر ہوتے رہیں گے اور جو ہی یہ ریکویسٹ ان ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو ہی یہ ریکویسٹ لو ہو جاتی ہے ٹرانسفر رک جائے گا لیکن جہاں پہ ٹرانسفر رکا ہے اس وقت جو بھی رجسٹرز کے اندر ویلیوز تھیں وہ ویلیوز ریٹینڈ رہیں گی جب تک کہ نیکسٹ ٹائم پھر سے اسی چینل کو ریکویسٹ نہ کیا جائے تو اس طرح سے ڈیمانڈ ٹرانسفر کے کیس کے اندر پاسبل ہے کہ ایک دفعہ نمبر آف بائٹس ٹرانسفر ہو سکیں اور نمبر آف بائٹس ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ہی ریکویسٹ لائن کو ریلنکوش کیا جاتا ہے ریکویسٹ لائن کو چھوڑا جاتا ہے ان ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ ہی ٹرانسفر رک جاتا ہے لیکن ڈی ایم اے کے رجسٹرز کے اندر ویلو ریٹینڈ رہتی ہے نیکسٹ ٹائم جب پھر سے ڈیمانڈ ریکویسٹ کی جائے گی to the D M A for data transfer تو اسی پوائنٹ سے ریکویسٹ جو ہے اسی پوائنٹ سے ٹرانسفر جو ہے ریزیوم کرے گا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ڈی ایم اے کن موڈس کے لیے ورک کرتا ہے اب اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک ڈی ایم اے کا بہت یوزفل فنکشن ہے وہ فنکشن کہلاتا ہے آٹو انیشلائزیشن آٹو انیشلائزیشن کا آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہے بل فرض آپ سپوز کریں آپ نے ایک چینل کو پروگرام کیا to transfer a number of bytes bytes thousand transfer کرنے کے لیے آپ نے ون کلو بائٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک چینل کو پروگرام کیا اور آپ کو بار بار ضرورت پڑتی رہے گی اس چینل کو پروگرام کرنے کے لیے for same amount of bytes اور اسی ایڈریس کے اوپر آپ بار بار بائٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں اکثر input output devices کے کیس کے اندر اسی طرح سے ہی ہوتا ہے سے ایک نیٹورک کارڈ ہے اس کو ایک بفر ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے تو اس نیٹورک کارڈ سے ڈیٹا بفر میں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو وہ بفر کا ایڈریس چینج نہیں ہوتا عام طور پہ وہی ایڈریس رہتا ہے اسی ایڈریس پہ بار بار ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تھرو ڈی ایم اے تو بار بار آپ کو ڈی ایم اے کے اندر وہی ویلو پروگرام کرنی پڑے گی اس طرح سے پروگرامنگ اوور ہیڈ انکریز ہو جاتا ہے اس پروگرامنگ اوور ہیڈ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے آٹو انیشلائزیشن موڈ یوز کے آٹو انیشلائزیشن موڈ کے اندر اگر آپ نے ڈی ایم اے کو ایک سرٹن ویلوز کے ساتھ ڈی ایم اے کے ایک سرٹن چینل کو ایک سرٹن ویلوز کے ساتھ پروگرام کیا جب آپ نے اس کو پروگرام کیا ایک ویلو کے ساتھ آپ نے تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ بائٹس بائٹس کے لیے پروگرام کیا ٹرانسفر ہو گئے جب تھاؤزینڈ بائٹس ٹرانسفر ہو گئے تو وہ ٹرانسفر کمپلیٹ ہو گیا ٹرانسفر کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر آپ نے ڈی ایم اے کو آٹو انیشلائزیشن موڈ کے اندر پروگرام کیا تھا تو واپس وہی ویلوز پھر سے بیس رجسٹر اکاؤنٹ رجسٹر کے اندر آ جائیں گے اس طرح سے اگر آپ نے سیم ٹرانسفر پھر سے پرفارم کرنا ہے یوزنگ دا سیم چینل تو آپ کو بیس ایڈریس اور کاؤنٹر بیس رجسٹر اور کاؤنٹ رجسٹر کو ری پروگرام نہیں کرنا پڑے گا یہ آپ کو ایڈوانٹیج ہے آٹو انیشلائزیشن موڈ کا کہ جب بھی ایک ٹرانسفر پورا ہو جاتا ہے تو اس ٹرانسفر پورا ہونے کے لیے سیم ٹرانسفر اگر آپ پھر سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس سیم ٹرانسفر کے لیے آپ کو ڈی ایم اے کو ری پروگرام نہیں کرنا پڑتا آپ کو جسٹ اس کا آٹو انیشلائزیشن موڈ آن کرنا پڑتا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویریس ہیں ڈی ایم اے کے ان کے کیا ایڈریسز ہیں اور کن ایڈریسز کے تھرو ہم ان کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ کو ڈیٹیل پتا چلتی ہے کہ کیا اس کے اندر کون کون سے رجسٹرز ہیں بیسکلی آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ کا پی سی ہے اسٹینڈرڈ پی سی اس کے اندر دو ڈی ایم اے ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں ہر ڈی ایم اے کے انڈیویجول رجسٹرز ہیں جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ 27 رجسٹرز ہیں ان رجسٹرز کا کیا ایڈریس ہے کس رجسٹر کے تھرو کس ایڈریس کے تھرو ہم رجسٹرز کو ایکسس کر سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ slave status register slave D M A کے اندر جو اسٹیٹس رجسٹر کا ایڈریس ہے وہ ایٹ ہیگس ہے جب ایٹ ہیگس پورٹ کو آپ ریڈ کرتے ہیں تو وہ سلیو ڈی ایم اے کے اسٹیٹس رجسٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے اور ماسٹر ڈی ایم اے کا جو اسٹیٹس رجسٹر ہے اس کا ایڈریس ڈی زیرو ہیگز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمانڈ رجسٹر ہے اس کا بھی سیم ایڈریس ہے یعنی کہ اس پورٹ کو اگر ریڈ کرنے کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ ایکٹ کر رہا ہے ایز اسٹیٹس رجسٹر اور اس کو اگر رائٹ کر رہے ہیں تو یہ ایکٹ کر رہا ہے ایز کمانڈ رجسٹر کیونکہ یوزلی کمانڈ رجسٹر کے اندر جو ویلوز آپ پلیس کرتے ہیں ان کو واپس ریڈ بیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں کو اگر آپ پھر بھی ریڈ بیک کرتے ہیں تو وہ ویلوز ریڈ بیک نہیں ہوں گی انفیکٹ آپ کو جو کرنٹ اسٹیٹس ہے وہ ریڈ بیک ہوگا تو کمانڈ رجسٹر کا بھی ایڈریس 08 ہے فار سلیو اور ماسٹر کے لیے ڈی زیرو ہیگز اسی طرح سے ریکویسٹ رجسٹر ہے اس ریکویسٹ رجسٹر کا ایڈریس 9 ہیگز ہے فار سلیو اور ماسٹر کے لیے ڈی ٹو ہیگز ہے پھر ماسکنگ رجسٹر ہے ماسکنگ رجسٹر کا ایڈریس 0A ہیگز ہے فار سلیو اور ماسٹر کے لیے ڈی فور ہیگز ہے سملرلی موڈ رجسٹر کا ایڈریس 0B ہیگز ہے اور ڈی سکس ہیگز ہے اب آپ کو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ موڈ رجسٹر فور ہوتے ہیں اور ہر چینل کے انڈیویجل موڈ رجسٹرز ہوتے ہیں تو انفیکٹ جو پورٹس ہیں وہ فور ہی ہیں لیکن ان فور پورٹس کو آپ اسی ایک ایڈریس کے تھرو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں اور اس در جو ویلو پلیس کرتے ہیں وہ ویلو کورسپونڈنگلی جو بھی جس چینل کو آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگلی جو رجسٹر ہے یا جو میموری اسپیس ہے اس کے اندر جا کے وہ ویلو اسٹور ہو جاتی ہے یعنی کہ زیرو بی کو آپ رائٹ کریں گے ان کیس آپ چینل زیرو کو پروگرام کر رہے ہیں اور چینل ون کو پروگرام کر رہے ہیں تب بھی آپ زیرو بی کو رائٹ کریں گے ٹو کے لیے بھی اور تھری کے لیے بھی لیکن یہ چاروں ویلوز فزیکلی ڈفرنٹ میموری کے اندر جا کے پلیس ہو رہی ہیں اور سیم کیس ماسٹر کے لیے بھی ہے ماسٹر کے لیے جو اس کا ایڈریس بن رہا ہے وہ ڈی سکس ہیگز ہے پھر جو انٹرمیڈیٹ میموری رجسٹر ہم نے بات کی تھی اس کا ایڈریس سلیو کے لیے ڈی ہیگز ہے اور ماسٹر کے لیے ڈی اے ہیگز ہے اسی طرح سے جو ماسکنگ ریسیٹ رجسٹر ہے اس کا ایڈریس زیرو ای ہیگز ہے اور ڈی سی ہیگز ہے اور جو ماسکنگ رجسٹر ہے اس کا address F hex for slave اور D E hex for master ہے ابھی تو ہم نے چند رجسٹرز کی بات کی ہے ان کے ایڈریسز کی بات کی ہے اب ان رجسٹرز کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ویریس بٹس ہیں وہ کس چیز کو سگنیفائی کر رہے ہیں ان کی کیا سگنیفیکنس ہے اور پھر آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ اپنے پروگرام کے اندر ہم ان بٹس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں گے ڈی ایم اے کو پروگرام کرنے کے لیے ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کرنے کے لیے تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹیٹس رجسٹر سے اسٹیٹس رجسٹر کا جس طرح سے آپ کو ایڈریس بتایا کہ زیرو ایٹ ہیکس ہے زیرو ایٹ ہیکس پورٹ کو جب آپ ریڈ کریں گے تو آپ کے پاس اسٹیٹس رجسٹر کی ویلو آئے گی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ بٹ رجسٹر ہے ویریئس اس کے اندر بٹس ہیں جو بٹ نمبر زیرو ہے اس کی ویلو ون ہوگی in case channel zero has achieved terminal count اب یہ ٹرمینل کاؤنٹ کیا چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سے تھاؤزینڈ بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے یا ٹین تھاؤزینڈ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے اور جتنے بائٹس ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے وہ سارے کے سارے بائٹس ٹرانسفر ہو گئے جب سارے کے سارے بائٹس ٹرانسفر ہو جائیں گے تو ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں ٹرمینل کاؤنٹ کہ چینل اپنے ٹرمینل کاؤنٹ کو ریچ کر گیا تو اس کا ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چینل ون کے تھرو چینل زیرو کے تھرو رادر جو ہم ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کر رہے تھے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر بٹ نمبر زیرو کے اندر ویلو ون ہے سملرلی بٹ نمبر ون کے اندر اگر ویلو ون ہے تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ channel one has achieved terminal count اسی طرح سے بٹ نمبر کے اندر ویلو ون ہے وہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ channel two has achieved terminal count اور same is the case for bit number three جس کے اندر اگر ویلو ون ہوتی ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ channel three has achieved terminal count پھر نیکسٹ فور بٹس جو ہیں یہ ریکویسٹ کا اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں یہ ان بٹس کو دیکھ کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس چینل کے تھرو ریکویسٹ آئی ہے یا کس چینل نے اس وقت ریکویسٹ کی ہے اگر چینل زیرو سے کوئی اس وقت ریکویسٹ اویلیبل ہے تو بٹ نمبر فور کی ویلو ون ہوگی وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے ڈی ایم اے کو ایک ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے through D R Q zero signal جو کہ چینل زیرو کو کارسپونڈ کر رہا ہے اسی طرح سے بٹ نمبر فائیو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ڈی ایم اے کو ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے D R Q one line کے تھرو اور six D R Q two کے تھرو اگر ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور سیون جو ہے یہ ڈی آر کیو تھری کی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے through D R Q three line ابھی جس طرح سے ہم نے بات کی ہے اسٹیٹس رجسٹر کی اسی طرح سے آپ کو ایک اور رجسٹر بتایا تھا کمانڈ رجسٹر آپ کو بتایا اسٹیٹس اور کمانڈ رجسٹر کا ایڈریس سیم ہے اب کمانڈ رجسٹر کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اسی رجسٹر کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں تو ویریئس جو بٹس ہیں یہ کیا سگنیفائی کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر زیرو کے اندر جو آپ ویلو پلیس کر رہے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتا ہے ٹائپ آف ٹرانسفر یعنی کہ ڈی ایم اے کو یوز کیا جا سکتا ہے to perform memory to memory transfer and memory to peripheral device transfer اور وائس ورسا اگر ان پٹ آؤٹ پٹ آپ پرفارم کر رہے ہیں تو بٹ نمبر زیرو کے اندر آپ ویلو پلیس کریں گے زیرو اور اگر آپ memory to memory data transfer کر رہے ہیں تو بٹ نمبر زیرو کے اندر ویلو پلیس کی جائے گی ون ون پلیس کر کے آپ اس چینل کو یوز کر سکتے ہیں to perform memory to memory transfer پھر بٹ نمبر ون ہے بٹ نمبر ون یوز کیا جا رہا ہے میمری ہولڈ کے لیے اگر آپ سے memory to memory transfer perform کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک میموری لوکیشن سے آپ دوسری میموری لوکیشن کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں لیکن جدھر آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں سے وہ ایک بلاک ہے سے ون کلو بائٹ کا ایک بلاک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ہی میموری لوکیشن uh, سے ایک ہی میموری لوکیشن کے اوپر جو کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ان کانٹینٹس کے ساتھ فل کرنا ہے فار ایگزامپل ایک آپ کے پاس رے ہے اور اس رے کو آپ نے انیشلائز کرنا ہے بائی زیرو اور زیرو بھی کسی میموری لوکیشن پہ ہی پڑا ہوا ہے اس کیس کے اندر میموری ہولڈ کی فیسلٹی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اب یہ میموری ہولڈ کی فیسلٹی کیا ہے ایک تو وہ میموری ایریا ہے جس کو کہ آپ نے اے کی ویلیو کے ساتھ فل کرنا ہے جس طرح میں نے رے کی بات کی ہے کہ وہ ایک میموری ایریا ہے اور اس کے اندر آپ جو ویلیوز پلیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ آل زیروز ہیں اور اب یہ زیرو جو ہے یہ ایک اور میموری لوکیشن پہ کہیں پڑا ہوا ہے زیرو جس میموری لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے اس میموری لوکیشن کو آپ پروگرام کریں گے ود ان چینل زیرو اور جو ارے کا ایڈریس ہے وہ آپ کسی دوسرے چینل میں پروگرام کر سکتے ہیں عام طور پہ چینل ون میں پروگرام کیا جائے گا اس کا ایڈریس اب اگر آپ نے اس بٹ کو انیبل کیا ہوا ہے تو جو چینل زیرو ہے اس کا ایڈریس انکریمنٹ نہیں ہوگا ڈیورنگ دا ٹرانسفر اس کا ایڈریس فکسڈ رہے گا ہولڈ رہے گا ایڈریس کس کا انکریمنٹ ہوگا چینل ون فار ایگزامپل آپ نے پروگرام کیا تھا تو چینل ون جس ایڈریس کے اوپر رائٹ کر رہا ہے یا ریڈ کر رہا ہے ان دس کیس اگر رائٹ کر رہا ہے تو چینل ون کا جو ایڈریس ہے وہ انکریمنٹ ہوگا یا ڈیکریمنٹ ہوگا یا وٹ ایور جو بھی کیس ہے جس طرح سے آپ نے اس کو پروگرام کیا تو پوائنٹ ادھر یہ ہے کہ چینل زیرو جو ہے ادھر جو آپ نے ویلو رکھی ہوئی ہے ادھر جو آپ نے ایڈریس رکھا ہوا ہے وہ ایڈریس چینج نہیں ہوگا ڈیورنگ دا ریڈ یا رائٹ سائیکلس وہ ایڈریس فکسڈ رہے گا جس کو کہتے ہیں میمری ہولڈ اس فیسلٹی کو یوز کیا جا سکتا ہے کسی ایک میمری ایریا کو سیم ویلو کے ساتھ فل کرنے کے لیے عام طور پہ جس طرح سے کلیئر اسکرین کا پروگرام ہے اگر آپ کلیئر اسکرین کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں تو اس فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں آپ ایک میمری ایڈریس کے اوپر اسپیس پلیس کریں اور وہ میموری ایڈریس پروگرام کریں ود چینل زیرو اور جو ٹیکسٹ میموری کا جو ڈیٹا ایریا اس ڈیٹا ایریا کو پروگرام کریں ود چینل زیرو اور پھر آپ ڈیٹا ٹرانسفر پرفارم کریں آف ٹو تھاؤزینڈ بائٹس یا four thousand bytes whatever اور جب یہ سائیکل کمپلیٹ ہوگا ڈیورنگ دس سائیکل جو چینل زیرو ایڈریس جس کے لیے آپ نے پروگرام کیا وہ فکس رہے گا وہی ایک اسپیس ادھر پڑی ہوئی ہے اور وہ اسپیس ٹیکسٹ میموری میں ٹرانسفر ہوتی رہے گی اور throughout the text memory جتنا آپ نے بلاک اسپیسیفائی کیا تھا ٹو تھاؤزینڈ بائٹس کا یا فور تھاؤزینڈ بائٹس کا اس پورے بلاک کے اندر وہ اسپیس ٹرانسفر ہو جائے گی اور اس طرح سے اسکرین جو ہے کلیئر ہو جائے گی یا پھر کسی بھی کیس کے اندر آپ کو میموری ایریا فل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ود دا سیم ویلو تو آپ اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں یوزنگ ڈی ایم اے یہ والا بٹ صرف امپورٹنٹ تب ہے جب آپ memory to memory transfer perform کر رہے ہیں اگر میمری ٹو میمری ٹرانسفر نہیں پرفارم کر رہے اگر آئی ٹو میمری یا memory to I transfer perform کیا جا رہا ہے تو یہ بٹ جو ہے یہ ڈونٹ کیئر ہے اس کے اندر جو بھی ویلو پڑی ہو وہ میٹر نہیں کر پھر جو بٹ نمبر ٹو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے ڈی ایم اے کنٹرولر کو انیبل یا ڈسیبل کرنے کی ایٹ انسٹنس آپ کو ڈی ایم اے کنٹرولر کو ڈسیبل کرنا پڑے گا کب ڈسیبل کرنا پڑے گا ایک تو تب ڈسیبل کرنا پڑے گا جب آپ چاہتے ہیں کہ C P U computation perform کرے اور ڈی ایم اے جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ان پٹ آؤٹ پٹ نہ پرفارم کرے سیکنڈلی جب آپ ڈی ایم اے کو پروگرام کر رہے ہیں تو جب آپ ڈی ایم اے کو پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈی ایم اے کو ڈسیبل کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے اس کے اندر پریویسلی ویلو پڑی پڑی ہوں ویریس چینلس کے اندر اور آپ چاہتے ہیں کہ ان چینلس کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر نہ ہو تو آپ پورے ڈی ایم اے کو ایک طرح سے شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس بٹ کو ون کر کے اور جو ہی اس بٹ کو زیرو کریں گے ڈی ایم اے انیبل ہوگا اور ڈی ایم اے کو اگر ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہے تو ڈی ایم اے اکارڈنگلی اپنا آپریشن اسٹارٹ کر دے گا جو بٹ نمبر تھری ہے بٹ نمبر تھری یوز کیا جاتا ہے کمپریسڈ ایکسس کے لیے اور یہ صرف تبھی امپورٹنٹ ہے جب آپ memory to memory data transfer کر رہے ہیں آپ نے پرابلی آرکیٹیکچر کے اندر پڑھا ہوگا کہ میموری از اے سلو ڈیوائس اور C P U is a faster device تو میموری کی اسپیڈ سی پی یو کے ساتھ میچ کرنے کے لیے جب سی پی یو میموری کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سرٹن ویٹ اسٹیٹس بیچ میں انسرٹ کی جاتی ہیں اور جب پروسیسر میموری کو ایکسس کرے گا کیونکہ میموری از اے ڈیوائس تو اس کو نمبر آف سائیکلز ریکوائرڈ ہوں گی number of clock cycles required ہوں گی میموری کو ایکسس کرنے کے لیے عام طور پہ ان کی سپیڈ اس طرح سے میچ کی جاتی ہے کہ ایک بس سائیکل یعنی کہ ایک بس سائیکل کا مطلب ہے جب آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں فرام میمری ٹو پروسیسر یا پروسیسر ٹو میمری جب آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ ایک بس سائیکل ہوتا ہے ایک bus cycle four clock cycles consume کرتی ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے اگر میمری uh, فاسٹر ہو تو مے بی یہ lesser number of clock cycles consume کرے اگر میموری فاسٹر ہے تو ہو سکتا ہے maybe three clock cycles consume کرے maybe two clock cycles consume کرے اس طرح سے جو ٹوٹل تھرو پٹ ہے یا ٹوٹل پرفارمنس ہے وہ انکریز ہو جائے گی وہ بہتر ہو جائے گی نارمل سچویشن کے اندر فور کلاک سائیکلس کنزیومس کی کنزیوم ہوتی ہیں اور اگر میموری پھر بھی سلو ہے تو کچھ ویٹ اسٹیٹس بھی ساتھ انسرٹ کرنی پڑتی ہیں جس طرح سے آپ اس ڈائگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس بٹ کو ون کر دیں تو کمپریسڈ ایکسس کی جائے گی ٹو میمری جو میمری ایکسس ہوگی جس طرح آپ فگر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بٹ نمبر 3 کی ویلو 1 ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ایکسس ہے ٹو میمری کمپریسڈ ہے یعنی کہ وہ کم ٹائم کنزیوم کرے گی اس کیس میں 3 کلاک سائیکلز کنزیوم ہوں گے plus the subsequent wait states اور اگر اس بٹ کی ویلیو 0 ہے تو اس کیس کے اندر 4 کلاک کنزیوم ہوں گی پلس دا ویٹ اسٹیٹس ایسا اسپیسیفائی کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ڈی ایم اے انیبل ہوا ہے تو سی پی یو بیچ میں سے کٹ آف ہو گیا ہے D M A is device C M C P U is a different device تو آپ کو یہ بھی تھوڑا بہت اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اب جو بس سائیکل ہے وہ تھری کلاک سائیکلس کنزیوم کرے گی یا فور کلاک سائیکلس کنزیوم کرے گی اور اس کیس کے اندر جو باٹل نیک ہے وہ باٹل نیک ہے مین میمری اگر مین میمری فاسٹر اسپیڈ کی ہے اور دوسری باٹل ہے کہ ڈی ایم اے کی بینڈ ورڈ بھی ہے اگر ڈی ایم اے بھی فاسٹر کی بینڈ ورتھ ہائر ہے تو اس کیس کے اندر کمپریسڈ ایکسس کی جا سکتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نارمل ایکسس ہی کرنی پڑے گی بٹ نمبر فور جو ہے یہ اسپیسیفائی uh, کر رہا ہے priority priority of the channels ایک ریکویسٹ کے لیے اگر سے چینل ٹو کی ہائیسٹ پرائرٹی تھی تو نیکسٹ ریکویسٹ کے لیے چینل تھری کی ہائیسٹ ہو جائے گی اور چینل ٹو کی لوئسٹ ہو جائے گی اور چینل زیرو کی سیکنڈ ہائیسٹ ہو جائے گی اینڈ سو آن اس طرح سرکولر پیٹرن پہ پرائرٹیز جو ہیں روٹیٹ کرتی رہتی ہیں اگر آپ روٹیٹنگ پرائرٹی کے آپشن یوز کریں لیکن عام طور پہ پی سیز کے اندر ہم اسٹارٹ پرائرٹی یوز کرتے ہیں اس کے اندر پرائرٹی فکسڈ ہے اور چینل زیرو کی ہائیسٹ پرائرٹی ہوتی ہے اس سے لوور پرائرٹی چینل ون ہے اور channel being the lowest priority number یہ کی ٹائمنگ سے ہے بٹ اگین جس طرح سے ہم نے کمپریسڈ ایکسس کی بات کی وہ بھی میموری کی ٹائمنگ سے ایسوسیٹیڈ ہے یہ والا بٹ جو ہے یہ بھی میموری کی ٹائمنگ سے ایسوسیڈ ہے اگر میمری کی آپ نے ٹائمنگ کو اسٹڈی کیا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ جو رائٹ right سائیکل ہوتا ہے وہ ایج ٹریگرڈ ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جو رائٹ کا سگنل ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے لیٹ سیمپل کرنا ہے یا ایکسٹینڈیڈ طریقے سے سیمپل کرنا ہے یا جو میموری ڈیوائس ہے وہ اس کو کس طرح سے سیمپل کرے گا یا ڈی ایم اے رائٹ کے سگنل کو کس طرح سے جنریٹ کرے گا اس کو لیٹ جنریٹ کرے گا یا ایکسٹینڈیڈ طریقے سے جنریٹ کرے گا اگر ایکسٹینڈیڈ طریقے سے اس کو جنریٹ کرنا ہے تو اس کی ویلو ون ہوگی اگر لیٹ جنریٹ کرنا ہے تو اس کی ویلو زیرو ہوگی بائی ڈیفالٹ یا جو پی سی اسٹینڈرڈ فالو کیا جاتا ہے اس کے مطابق لیٹ کیا ہوتا ہے مائکرو پروسیسر فیس کی آپ اگر ڈیٹیل دیکھیں تو اس سے آپ کو یہی پتا چلے گا کہ جو رائٹ سگنل ہے وہ لیٹ سیمپل ہوتا ہے اور ہینس لیٹ جنریٹ ہوتا ہے بٹ نمبر سکس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بٹ نمبر سکس جو ہے یہ بیسیکلی ایک ہارڈ ویئر اورینٹیڈ آپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ڈی ایم اے ریکویسٹ کا سگنل ہے وہ ہائی ہو ہائی ہونے کے اوپر ایکٹیو ہو یعنی کہ اگر ڈی ایم اے ریکویسٹ کا سگنل ون ہوتا ہے اور ون ہونے کے اوپر ڈی ایم اے ریکویسٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس کیس کے اندر اس بٹ کو آپ زیرو رکھیں گے اس کیس میں جب بھی device D M A request کی لائن کو ہائی کرتا ہے یعنی کہ لاجک ون کرتا ہے تو ریکویسٹ جنریٹ ہوگی اگر کوئی ڈیوائس ایسا اٹیچڈ ہے جو D M A request line کو لو کرتا ہے جب بھی اس کو ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس بٹ کو ون کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفالٹ جو پی سی کے اندر اسٹینڈرڈ یوز کیا جاتا ہے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اس بٹ کی ویلو آپ زیرو پلیس کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ایم اے ریکویسٹ جب بھی کی جائے گی تو ڈیوائس کی طرف سے اس لائن کو ہائی کیا جائے گا یعنی کہ لاجک ون کیا جائے گا اسی طرح سے بٹ نمبر سیون جو ہے وہ آپ کو ڈی ایم اے اکنالج کے سگنل کے بارے میں بتا رہا ہے ڈی ایم اے اکنالج کے سگنل کے بارے میں بھی آپ آپ کو کو اس کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے کہ آپ اس کو ایکٹیو ہائی کر لیں یا ایکٹیو لو کر لیں اگر اس بٹ کو آپ نے زیرو رکھا ہوا ہے تو ڈی ایم اے اکنالج کا جو سگنل ہے وہ ایکٹیو لو ہے جو کہ پی سی اسٹینڈرڈ ہے جو کہ اسٹینڈرڈ فالو کیا جاتا ہے عام پی سیز کے اندر اور اگر اس بٹ کو آپ نے ون رکھا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر ڈی ایم اے اکنالج کا جو کی جو لائن ہے وہ ایکٹیو ہائی ہوگی یعنی کہ اس لائن کے ہائی ہونے کے اوپر ڈی ایم اے اپنا آپریشن اسٹارٹ کرے گا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈی ایم اے کے بارے میں ڈسکشن کی ہے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے اس کا انٹرفیس ڈسکس کیا تھا آج ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی ایم اے دو ڈی ایم اے اٹیچڈ ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے کیسکیٹ کیا جاتا ہے جب کیسکیٹ کرتے ہیں تو ایک ماسٹر ڈی ایم اے ہے اور ایک سلیو ڈی ایم اے ہے مور اوور ہم نے اس کے انٹرنل ڈیزائن کو ڈسکس کیا ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈی ایم اے کون کون سے ہمیں موڈس پرووائڈ کرتا ہے اور ان موڈس کو ہم کن اوکیزنس پہ اور کس پرپز کے لیے یوز کریں گے اور اس کے انٹرنل کیا کیا انٹرنل رجسٹرز ہیں ان کے کیا ایڈریسز ہیں اور ان کا کیا پرپز ہے ٹوٹل کتنے اس کے انٹرنل رجسٹرز ہیں اور مور اوور ہم نے کچھ رجسٹرز کے بارے میں ڈسکشن کی ابھی یہ جو رجسٹرز کے بارے میں ڈسکشن ہے یہ والی ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ باقی کے جو رجسٹرز ہیں ان کا کیا فنکشن ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان رجسٹرز کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈی ایم اے کو کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں ڈی ایم اے کو پروگرام کرتے ہوئے کچھ ہمیں لمیٹیشنس کا سامنا کرنا پڑے گا ان لمیٹیشنس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کا وقت پورا ہوا جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ